عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا فخر و غرور اور خاندانی تکبر ختم کر دیا ہے اب لوگ صرف دو طرح کے ہیں ایک اللہ کی نظر میں نیک متقی کریم شریف اور دوسرا فاجر بدبخت اللہ کی نظر میں ذلیل و کمزور لوگ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انتا ونعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اے لوگو ہم نے تمہیں نر اور مادہ کے ملاپ سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ کون کس قبیلے اور کس خاندان کا ہے بے شک اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ معزز و محترم وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستر یہ حدیث صحیح ہے